ایک منظومہ پیش خدمت ہے سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے وبال دیکھیے لال دینو سے اکثر چائے کے کھوکھے پر ملاقات ہوتی رہتی تھی اس کے محنتی اور مشقتی ہونے میں کوئی شک نہیں سارا دن ریڑھی پر سبزی بیچتا رات کو ریڑھی گھر پر ڈک کر جہاں چار جاری میں آ بیٹھتا ہم سب مل کر گپ شپ کرتے ہنسی مذاق بھی خوب چلتا دن بھر کی باتیں ہوتی سیاسی موضوعات بھی گفتگو میں آ جاتے ذاتی معاملات پر مشاورت ہوتی شکے کو بیوی کی برسلوکی کے سوا کچھ آتا ہی نہ تھا غریب تو سارے ہی تھے لیکن لبے پر غربت اور کچھ زیادہ ہی نازل ہو گئی تھی تافی نے چونکہ داڑھی رکھی ہوئی تھی اس لیے ہم سب اسے مولوی کہہ کر پکارتے تھے مسلمان جرنیلوں کے کچھ تاریخی اور کچھ پاس سے گھر کر کس سناتا رہتا تھا اگر پڑھا لکھا ہوتا تو جناب دہائی کا کہانی کار ہوتا لال دینو کو اپنے بڑوں کی وڈیائی کے سوال نہ آتا تھا وہ وہ چھوڑتا کہ ہم سب ڈھنگ رہ جاتے اکبر بادشاہ بھی جاہو جلال اور مارو ملان میں پیچھے رہ جاتا صدیقہ منہ پھٹ بھی ہمارے اسلام دعا میں شامل تھا اس کا کام ہی ہر حد سے برے سچ دور پر تنقید کرنا تھا مولوی اللہ دینوں کو تو آڑے ہاتھوں تنقید کسی حد تک غلط بھی نہ تھی اس کا کہنا تھا ان جرنیلوں میں اسلام نہیں پلایا جرنیل مسلمان ہو یا غیر مسلم قتل کے سوا کا بازار ہی گرم کرتے ہیں ان پر فخر کیسا ہاں داتا صاحب یا ایسے دوسروں میں اپنے عجز و انکسار پیار رواداری بھائی چارے انسانی برادری کے درس سے انسانی برابری کے درس سے اسلام پلایا ہے اسی طرح لال دینوں سے کہتا ہو چھوڑو یار تم جو بتاتے ہو وہ ہوں گے دیکھنا تو یہ ہے کہ تم کیا ہو بس ماضی پر اتراتے رہو اور خود سے فر رہو یار ہمیں بھی کوئی خاص کرنا چاہیے تاکہ آتی نسلیں یاد کریں اکثر معاملہ معاملہ بحث پر اور پھر تکرار کی حدوں کو چھونے لگتا میرا موقف تھا اس بیٹھو کو شغل میلے تک ہی رہنا چاہیے کوشش کے باوجود تو تکرار ہو ہی جاتی اس روز لالا دینو کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا صدیقہ بھی تو زبان کو تالا نہیں لگا رہا تھا صدیقے نے لال دینو کا گری بان پکڑ پکڑ لیا دینو نے بٹ کر صدیقے کے سینے پر گھونسا مارا اور وہ نیچے گر پڑا دینوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ صدیقہ زمین پر آ رہے گا اب وہی سب سے زیادہ ترلے لینے والوں میں سے تھا افسوس صدیقہ لال دینوں کی ایک نہ سہ سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا پلس آئی ہم سب کو پکڑ کر لے گئی ہماری تو کچھ جھڑ جھڑا کر تارے سے رخصتی ہو گئی ہاں لال دینوں کو کے ساتھ ساتھ جیل بھی جانا پڑا وہ بال دیکھیے ہمیں بھی بات اور گوا حاضری پرکھ لیا گیا شکریہ جناب